حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے والے اور بیچنے والے کو بھی توڑ دینے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فریق سے نہ کہہ دے کہ پسند کر لو کبھی یہ بھی کہا کہ یا اختیار کی شرط کے ساتھ بھی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نو